حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زہر کی نماز مدینہ منورہ میں چار رکعت پڑھی اور عصر کی نماز ذوالفہ میں دو رکعت پڑھی سنن نسائی حدیث نمبر چار سو ستر